اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی ابراہیم نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گی اللہ یہ کہ میرا پروردگار مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں پہنچے گا मेरे परवरदिगार का इल्म हर चीज का अहाता किए हुए है क्या तुम फिर भी कोई नसीहत नहीं मानते